السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 1324 صحیح حدیث میں ہے کہ اے ابن آدم اللہ سے مدد طلب کر اور عاجز اور بے وقوف نہ بن پھر اگر کوئی نقصان پہنچ جائے تو کہہ دے کہ یہ اللہ تعالی کا مقرر کیا ہوا تھا اور جو اللہ نے چاہا کیا پھر یوں نہ کہہ کہ اگر یوں کرتا تو یوں ہوتا یوں کرتا تو یوں ہوتا یوں کرتا تو یوں ہوتا اس لیے کہ اس طرح اگر مگر کہنے سے شیطانی عمل کا دروازہ کھل جاتا ہے اس لیے آدمی کبھی یہ نہ کہے میں یوں کرتا تو یوں ہوتا یوں کرتا تو یوں ہوتا نہ یہ شیطانی عمل کا دروازہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے فرمایا کہ جان رکھ یاد کر اگر تمام امت جمع ہو کر تجھے وہ نفع پہنچانا چاہے جو اللہ تعالی نے تیری قسمت میں نہیں لکھا تو نفع نہیں پہنچا سکتی اور اگر سب اتفاق کر کے تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں اور تیری تقدیر میں وہ نہ ہو تو نہیں پہنچا سکتے قلمیں خشک ہو چکی اور دفتر لپیٹ کر تہ کر دیے گئے ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے ہر چیز ہر منزل میں اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کسی منزل میں بھی کسی چیز کا محتاج اور پابند نہیں ہے دکان اپنے چلنے میں اللہ کی محتاج باقی رہنے میں اللہ کی محتاج اثر دکھانے میں اللہ کی محتاج نفع پہنچانے میں اللہ کی محتاج ختم ہونے میں اللہ کی محتاج جتنی منزلیں اس دکان پر اور اس مکان پر ڈیوٹی پر آتی ہے اور حکومت پر آتی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں ہر منزل میں اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کسی منزل میں کسی چیز کا محتاج اور پابند نہیں ہے یہ ایمان ہونا چاہیے یہ حدیث تفسیر ابن کثیر جلد پانچ صفا نمبر دو سو چھبیس سے میں نے لی ہے ویسے اور حدیث کی کتابوں میں بھی یہ حدیث بہت موجود ہیں اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ اللہ لی ول مینا ولمینات ولمسلم ول مسلمات اللہ جتنے مسلمان دنیا میں ہیں ان سب کے برابر الحمد مجھے نیکیاں مل گئی صحیح حدیث شریف میں آتا ہے آپ پڑھو گے تو آپ کو بھی نیکیاں مل جائیں گی انشاءاللہ اب میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہر لائن کی خیر ہم سب کے لیے مقدر فرما اے اللہ ہم آپ کو گواہ بناتے ہیں اور ہم گواہ بناتے ہیں آپ کے عرش اٹھانے والے فرشتوں کو اور آپ کے تمام فرشتوں کو اور آپ کی تمام مخلوق کو کہ یقیناً آپ ہی عبادت کے لائق ہیں آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے آپ تنہا ہیں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے ہمارے کلمہ پڑھنے کو تو قبول فرما پڑھیے میرے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين